والشاكرين قرآن معیم سنی ہم واجب الحترام بزرگ نوجوان ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی میں ایک نکما اور ناچی جہاں بندہ ہے تسان اتنی عزت بخشیے اللہ تعالیٰ فاکر الدین دنیا کی عزت عطا فرما دے مقصد محفلیں یا تقریریں کا جڑا اصل دین دا مقصد وہ سارے کو فوت تھی گئے رسمی تے رواجی چیزاں رہی ہیں دعا ہے اللہ تبارک و تعالی جل شان ہو صحیح مان دین کو منان چلان سمجھان دی توفیق عطا فرماوے تو سا سب کو تمام مسلمان جو عالم اسلام کے اندر صحیح مسلمان ہیں اللہ تعالی انہیں کو بھی ہدایت عطا فرماوے آمین سب کی ہدایت واسطے دعا منگنا یہ سننا تھے صرف اپنے واسطے نہ منگو بے واسطے ہاتھوں زیادہ منگو کیونکہ وہ دعا زیادہ قبول تھی بے کتنے زیادہ منگی بنے مقصد محفلیں جڑا ہے وہ اپنی نمود نمائش شہرت یا اپنا علم یا اپنی عقل یا اپنی فہم فا یہ دکھاو مقصود ہوئے تو پھر اس مسئلے تو انسان کو کچھ نہیں لگتا اصل ہے رضا خدا مقصود ہو پھر انسان کو ان محفلوں کے اندر اللہ تعالی جزا خیر عطا فرمے دے پہلی کوشش یہ ہے کہ اخلاص نیت ہوئے انسان دی کہ آقا علیہ سلا تو سلام کی جی اصل محفل یا یاد منے دے ہیں یہ اصل ذاتی اپنی دے محبت کی بنا دے دے منے ہیں نہ دشمنے دے حسد یا اس طرح انہیں کو مطلب مقابلے بازی یا اس طرح کا جڑا وہ انسان کو عمل کر دیں لیکن ارادہ تبدیل کر لیں جی ارادہ تبدیل تھی نے انسان کو جزا نہیں ہونا شیطان بڑا چلاک مکار ہے وہ اصل جو انسان دا اللہ تعالی جزا دا نظام رکھے وہ ان ملا مال نیت حدیث پاک بھی عمل دا دار مدار جرا نیت ہے اگر نیت خالص ہے تو پھر ایک دفعہ اللہ آخو نیت خالص سنی تو کروڑا دفعہ بیٹھے آخو ان کی کوئی نہیں واسطے اکبر البادی صاحب مفکر اسلام آ فرمین اللہ اللہ کر رہے ہیں حال یہ ہے کہ مر رہے بے اللہ اللہ کرنے نال تو بندہ زندہ ہوندا ہے کیونکہ وہ حیو قیوم ذات ہے ازلی تے ابدی ذات ہے مستقل بذات ہے واجب الوجود ہے سبحان اللہ اون ذات نال سارا ذات ہیں کوئی ذات اپنی ذات نال قائم نہیں ایک توحید خدا دی صفت ہے کہ وہ اپنی ذات نال قائم ہے ان کو کوئی محتاجی کمزوری نقص عیب اندیز کوئی وہ ازلی ہے ازل وہ ہے جانا شروع ہوں یہ ایمان رکھنا تو اسی اکل اس چیز کو نہیں پہنچ سکتا کہ کئی شاید شروع نہ ہو ایمان ابد کوئی ہوتی حد نہیں واسطے اللہ تعالی دی ذات جیری ازلی ابدی قدیم ہے باقی ذاتیں کو ہوں بنائے ہوں قائم رکھے ہوں ہر شہ طاقت قوت بصیرت عقل علم فرا سب چیز ہوں عطا ہے کوئی ذات نہیں ہے نبی رسول ولی انسان مومن کوئی چیز ہے دنیا دے وہ اللہ تعالی دی ذات نال قائم ہے اللہ تعالی اگر انہیں کو چاہے رکھے مٹا دے یہ ان مرضی ہے ان ارادے کو کوئی نہیں روک سکتا واسطے یہ محفل اپنی زندگی ساری گزاری بیٹھے ہیں محفل سن سن سن لے انہیں کوئی ساکو خاص نتیجہ نہیں لگ سکیا کیونکہ پہلی چیز دیکھو اسلام دے اندر پہلی پہلی جن چیز وہ ہے علم باقی چیز سب بعد واسطے علم دے فضیلتیں حدیث بہت ہیں یعنی امبیا وارث سی عالم کو آخر گے فرشتے پر بچے طالب علم دے پیرے تھلے ٹوٹی ہی قلم دیو تے اہد پہاڑ جنا سواب ہے طالب علم کو باقی علم دی جو شان بیان کی تھی کہ اللہ بیان بیان اس نہیں آ سکتی واسطے دشمن ہے جڑا دشمن نا وہ انسان دے حملہ کریں دے سب تو بڑی چیز ہوا خوم خون دشمن دا طریقہ کہ انسان کو سب تو ہوں کل سو روپیہ ہی ہے لاکھ روپیہ ہی ہے سو الگ لاکھ الگ ہوں جہاں تے کو چھینا کی کوشش کر سی تو وہ تو پورا لاکھ کی کوشش کرے سی سو روپیہ تو تے کو نہیں کھوائیں واسطے دشمن دیے یہ ہے کہ دشمن ہمیشہ وڈے تو وڈا حملہ کریں دے تو وڈے تو وڈی چیز گھنتے کھوئیں خسیں یہ دشمن ہوں سب تو وڈی چیز ہے ایمان ایمان بعد ہے علم کیونکہ علم نے فرمایا کہ علم نہ تو اللہ تعالی کو پہچان نہیں سکتا انسان بے علم جڑا نہ تمہارا خدارا شناخت کہ بے علم اپنے رب کو نہیں پہچان سکتا علم ہر شہری بنیاد ہے کوئی عمل کرو نماز ہے جب تک نماز دا علم نہیں اور نماز نہ کیسے کوئی نماز حج زکات روزہ عبادات دین دا کوئی کم اگر بے علم بندہ کرے سی کو کوئی جگہ نہیں لبنی کیوں کہ بے علم اس طریقہ جو ہے عبادت دا یا اللہ تعالی دی معرفت یا کوئی شاید وہ بے علم بندہ حاصل نہیں کر سکتا علم کی تو پکی پی گل ہے کہ علم دے سوا بندہ جائز بندہ اپنے رب کو نہیں سجا سکتا یہ واسطے دشمن دا حملہ جڑا ہے وہ تھوڑے علم دے دشمن حملہ کیتے جڑا وہ علم نے کیتے سڈے کو اپنے دین دا علم علم اٹھا گے انہیں اپنا دیتے جی کوئی جہالت آخیا وے انہیں نزدیک علم سڈے نزدیک جہالت قرآن دے نزدیک بھی قرآن دے سوا جیڑے علم دنیاوی جو کچھ ہیں سارے جہالت ہیں علم اصل قرآن مجید ہے کیونکہ ایک سو چار کتاب اتری ہے چوتھی کتاب یا امل کتاب ہے قرآن مجید ہے فرقان حمید ہے ان کے نام بہت ہیں ایک سو تر کتاب سو صحیفہ چار کتابیں چار تورات انجیل زبور تے قرآن مجید فرقان چار یہ ایک سو ترائے کتاب دے جڑے علوم ہیں قرآن مجید جمع کیتے گئے ای واسطے ان کو آخیا بندے تمام علوم کی جامع کتاب ان سارے علوم ان ایک سو ترائے کتاب والے علم پھر لا محدود اے اللہ تعالی فرمائے کوئی نہیں چھوٹی وی شاید ان کتاب نہ ہو اللہ تعالی دی کلام ہے لا محدود ان انہیں کوئی اقل احاطہ نہیں کر سکتا یہ رب دے دے رب رسول نو پتہ ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہیں دعوی مارے ورا علم اللہ تعالیٰ فرمائے جو پختہ علم دعوی مارے کہ مائیں انہیں قرآن پاک کی تفصیل حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی انہیں فرمایا اگر میرے اٹھ دی نکیل جو گم ہوئے نا میں اس قرآن پاک ان واسطے یہ تمام علوم جامع کتاب ہے اندر تمام علوم ہیں اور یہ سلا تو سلام داز ہوئے اگر ان علم آپ کو نہ ہو تے اللہ تعالی علیم اتارا نالا سارے علم دے کول تے لا علم کول پھر کتاب اتارنی کنی بننی معلوم تھیا اللہ تعالی نے الرحمن رحمان علام القرآن اپنے محبوب کو قرآن سکھائے یہ گل نکلتی ہے کہ دین دا سکھن نکل دے پڑھنا نہیں پڑھان دے رب نہیں فرمایا کہ اپنے محبوب کو پڑھائے فرمایا سکھائے یہ مطلب یہ ہے کہ جیلے حضور سلام یہ قرآن سیکھے اللہ تعالی سکھایا اپنے محبوب کو تے باقی بندہ آخ میں بغیر سیکھے قرآن سمجھ گئے انسان یہ تو جہالت ہے ہوں جی اللہ تعالی سکھائے جتنی استاد ونڈا ہو سی اتنی شگرد دا علم ہی ونڈا ہو سی جتنی استاد دا ہوں سکھاو والا رب ہے تو دسو جی اوڈے کمی کان ہی دے اے دے کمی کی یہ تو کوئی گال ہی نہیں بنتی جو اوڈے کمی نہ ہوئے ہو دے کمی ہوئے کیوں نبی علیہ السلام اللہ تعالی دعوی کیتے کہ میں رب ہوں اور مدعی جرا دعوی کرے اندر واسطے اگر دلیل کامل نہ دعوی جھوٹا تھی دعوی صحیح ہوں حضور سلام کامل اکمل دلیل رب دی واسطے کہ رب نے دعوی کیتے اور دلیل کہیں کو بھیجس بنا دے حضور علیہ السلام دعوی ہوں کیتے دلیل اگر دلیل کوئی کمزور ہوئے نقص عیب ہوئے تو او مدعی پھر ان کا دعوی صحیح نہیں ہوئے این واسطے آپ کو اللہ تعالی نے ہر عیب دی پاک کیتے لا علمی ایک بڑا عیب ہے لا علمی ایک بڑا ہے آپ ہر عیب دی پاک اللہ تعالی نے پیدا فرمائے اللہ تعالی جل شانہ ہو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ہر چیز نال نوازے کوئی اچھی صفت نہیں جی اللہ تعالی اپنے محبوب نہ رکھی ہوئے کیوں ان دی ذات جو پاک ہے تے پاک واسطے پاک ہی چاہیے ان دی ذات بھی کامل ہے تے کامل واسطے پھر کامل ہی چاہیے ادو کامل بھی ناقص نوز باللہ تے اے جوڑ نہیں جڑ سکتے این واسطے قرآن تمام علوم دی جامع کتاب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی دے عالم ایندے وچ تمام ظاہر غیب ہر علوم دے وچ رکھیا گیا جڑے لوگ خطا کھاندن او علم دے بارے کہ جناب علم جزوی ہے علم کیا ہے ہے صحیح ہے جدوی کل نہیں انہیں کی جہالت یہ ہے کہ جز کو علم نہیں آخیا گیا علم ہو سی تو کلی ہو سی جز کو علم نہیں آخیا گیا ورنہ علم کا ناقص ہویا نکرا ہویا علم کلی ہوں گے جزی نہیں تو کو علم نہیں ہے ای وہ مار کھا گئے لوگ جن آپ علم کو جزوی پڑے انہیں کو کیوں کہ انہیں اپنے اقل سمجھے قرآن کو قرآن وہی دے ذریعے سمجھایا قرآن اللہ تعالی نے سکھایا سمجھایا بندے یہ تعلق نہیں اقل دی علم دی کوئی شاید یہ اللہ تعالی نے ہی واسطے حجت تمام کی ہے کہ اساں اپنے محبوب کو قرآن سکھایا بھی تاکہ ہم کو کوئی بولنے والا نہ آکھے کوئی نقص عیب تنقید کوئی دشمن کوئی کس طرح وہ عیب نہ ڈھونڈ سکے کہ جدو میں کامل ہاں پاک ہاں ہر کمزوری کو ہوں جنوں میں سکھائے وہ کمزوری کیون آ سکتی ہے ان واسطے اللہ تعالی جلا مجدور کریم یہ فرمائے جملہ کے محبوب اصل تو آپ قرآن سکھائے ایک تے امت واسطے تعلیم پیا ہوں کہ امت بھی تاری سکھے تھے اصا تو آپ کو سکھائے تو صحابہ کو صحابی جرا تابی ہوں جائیں صحابی کو ڈھے ان کو ایویں سینہ با سینا یہ کتاب دا علم ہے شگردی بیا تو سوبت تر چیز یہ تھرڈا دین جڑا ہے یہ تر چیزاں ایک صحبت رسول سیابی بن گیا دوجا بیت واعد من ہے بیت من ہے ویک بنی بائے تھو دوجا بیت وہ اللہ تعالیٰ فرمایا اس جنت دے بدلے مسلمانوں تاری جان مال ہر شا خریدتی دوجا تریجا شگردی ہوں صحاب بھی صحبت بھی ہے بیت بھی ہے شگردی بھی تری چیز واسطے ہوں جتنا دین صحابی کو سمجھایا گئے تو سمجھے پھر بھی آئی تابی جائیں جین اگر او بھی صحابی دا قول پیش نہیں کریں دا تو پھر بھی ان دا قول کوئی حجت نہیں بن سکتا کیونکہ اللہ تعالی نے علم بھیجے اپنے محبوب کو محبوب نے دیتے صحابی کو ہوں اگر خدا وچ کوئی نقص نوز بلا آخ تو بےمان جے رسول کوئی سمجھے عیب نقص کمی وہی بےمان جی کوئی صحابی ہی ہے سمجھے تو وہی بےمان کیونکہ قرآن دے ان تری شخصیت کو واسطے اللہ تعالی کا طریقہ یہ ہے کہ وہ شخصیت پہلے اتاریے کتاب بعد بھیج کتاب پہلے یہ نہیں جو کتاب بھیج دے رہے اگو کوئی کتاب والا سنبھالنے آ سمجھ آجاو کتاب بھیج دے ای واسطے ہوں اپنے نبی رسول خاص مقدس ہستیا بنا کہ میں بھی پاک میری کلام میں پاک میں بھی کامل میری کلام میں کامل اگو برتن چھوٹا ہوئے ادھر مجھ دے ایک من گلاس پاؤ کتنے یہ واسطے اللہ تعالی کامل ذات ہے اپنے جڑے خلیفے بنا او بھی کامل بنا تے دین ان دے ذریعے پہنچائے براہ راست کہیں کو وہی نہیں کی تھی کہ تسا اے میرا دین ہے اے میں وہی پہ کرنا تھوڑے دماغ دے دل وچ ان کو سمجھ لو نہیں اللہ تعالی نے واسطہ وسیلہ بنایا جدو وہ قادر مطلق واسطے وسیلے نال پہنچے نہ پہ تساں سند وسیلے دے واسطے دے سوا کچھ ہے تے نا سارے واسطے تے فرد بندا پے کہ جلے اللہ تعالی وسیلہ واسطہ اختیار کیتے تو تواڈے سارے واسطے فرد بن گئے این واسطے یہ حقیقت قرآن یا علم دی حقیقت ہے جی نا ات پہلا پہلا دین دا فرض یہ کہ پہلے پہلے تسا اپنے علم دین کو سمجھو سکھو پڑھو پھر دین تسا قدم رکھو سمجھ کے جدو نہ سمجھو سو کوئی کام کر سو نہ سمجھ کوئی کام کرنے وہ نقصان اٹھا سک دنیا دے توالا سارا فطری تقاضا ہی ہوئے دیکھو اے سی سولہ سال پڑھنا پہ پھر جناب اے امتحان دینا پہ پھر اے کوئی ڈاکٹر پیا بن دے کوئی حکیم پیا بن دے ایویں ایک دن نے جو کوئی حکمت نہیں سکھائی ان واسطے اللہ تعالی بھی یہ تقاضے پورے فرمائن کہ جڑے انبیاء بنائن پاک ہستیاں بنائن انہیں کو اپنے کتاباں دیتن وہی دے ذریعے انہیں کو سمجھائے دین اگو پھر ہنے پہنچائے این واسطے دین واسطے وسیلے نال ملے براہ راست نہیں ملے جیڑے لوگ براہ راست تھی گن او گمراہ تھی او دین کو نہیں پاس انہیں دین کو سمجھے اپنی عقل نہ عقل دا تعلق نہیں دین کو سمجھ واسطے اکبر صاحب فرمے کو ررس لفظ سکھاتے ہیں آدمی آدمی بناتے ہیں جڑے کورس گے تو گس یہ لفظ سکھا دینا آدمی کو آدمی بنے دے جی میں ان صحابہ کرام نبی علیہ السلام کیویں کنائیں صدیق پاک عمر فاروق عثمان غنی تمام صحابہ کرام آپ کی ذات نے جوڑے ورنہ جی علم ہوئے تو علم یہودیاں کو عیسائیں کو کافریں کو اللہ تعالی دی کتاب خود فرمائے کہ اے جڑے کتاب بھی جڑے اے مشرق کافر بنن اے علم آن دے بعد بنن باغیاں بنا ہوم یعنی حسد تے زد دی پجا دوے بنن علم انہاں کول آ چکا علم آ چکے اے حسد دی وجہ دوں کافر ہو گئے مشرق ہو گئے ان واسطے ہوں علم دا آمنا جہاں وہ یہ نہیں کہ علم آ وجے تو انسان ہدایت ہو دو ضروری نہیں ہدایت اللہ تعالی فرمائے میں ہدایت دینا ہدایت میں دینا یہ نہیں ہدایت بندے کو بندہ دے گی نے نہ بندے کو بندہ پیغام رب دا پہنچا سکتے ہدایت نہیں دے سکتے ہدایت تو صرف رب تالا دی ذات دے سکتے ایم واسطے ہوں فرمایا جائیں کو میں گمراہ کرا ان کو ہدایت دے وانا لا تے جائیں کو میں ہدایت دے وانا ان کو گمراہ کرا لا کوئی نہیں ومائیوں میں باللہ یاد قلبہ جیڑا سانال ایمان لیا ہوں دائیں دے دل نو ہدایت دے ہوں مقصد بنیا ایمان بنیاد ایمان بنے علم یا عبادات یا پڑھنا یا سیکھنا یا جو کچھ بھی ہے اے ایمان دے بعد ایمان ہو سی تو ہر شہر نفا دے سی ایمان نہ ہو سی نہ عبادت نفا دے سی نہ علم کیوں شیطان کو علم دے سات آسمان پھردا رہا ہے سڈے کو خبر ہے نا اندر کول ادر علم تو ہی کو لیکن ہدایت اللہ نے وعدہ فرمایا کہ جیلے میرے نال کوئی ایمان لیا اسی میں پھر ان دل کو ہدایت دے ہوں ایمان شیطان نہیں لایا تے ہدایت نہ او عبادت چی لاک سال فائدہ دیتے نہ علم نہ مشاہدہ دیکھنے بندے کو ہر شاید آ آئی لیکن وہ شیتان ہر شاید دیکھتا رہ گیا فائدہ کوئی شاید نہ دیکھنا فائدہ دیتے نہ علم فائدہ دیتے نہ عبادت فائدہ دیتے کیوں کہ اندر کول ایمان ہوں بنیادی نقطہ سارے کول ایمان ایمان کی پھر حفاظت علم عبادت ان ذریعے کرائی برائی تو بچہ یہ ایمان کی حفاظت کیونکہ ایمان ادا ضائع ان واسطے اللہ تعالی امر تو نہیں فرمائے ایک کام فرمائش کرو ایک فرمائش نہ کرو جہے حرام ہیں انہیں منع کر کر جہے حلال ہیں انہیں دی اجازت دے دی کہ اے کرو اے نہ کرو واسطے اللہ تعالی اپنے حبیب کو بھیجے جساں کلمہ پڑھ کے آزاد ہاں۔ تے رسول دے آمن دا مقصد کیا ہے پھر اپنی مرضی کرنی ہے تے آمد رسول دا مقصد کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ فرمائے میں تمہوں محبوب ہدایت والا بنا کے بھیجا تو اور کو ہدایت نہیں ہدایت شاید ہے بندے تو آزاد حکم رسول دوں تو ہدایت ان واسطے اللہ تعالی نے فرمایا قرآن پاک کے اندر کہ محبوب اگر تڈا حکم تڈی اتباع کر سن پھر میں کو ہدایت دے دے الفاظ یا اللہ نا منو تی اللہ و رسو ولا تھا ان ہو این ہوم تا اے ایمان والو اللہ رسول کی اطاعت کرو حکم منو سن سنا دے پھر نہ جا ولا تکون کلا دینا کالو سمے نہ لوگ واگ نہ ہو جنہیں آخیا سنی قرآن آخ نبی دی زبان مبارک دو سن سنے ان لوگوں واگ نہ ہونا وہ منافق لوگ ولا تکون کلین کالو سمے نہ واہم لا یا سماؤن انہیں نہیں سنیا وہ آدھن اصل سنے لیکن رب فرمیندے انہیں سنیا ہی کیوں اوڈو حکم میرا میں تمام جہان دا رب خالق پیدا فرماون والا ایڈو میرا محبوب ہوئے تمام انبیاء دا سردار تے تے اے اے جے سنن ہا دو عظیم ہستی دی نہ فرمانی کی میں انہیں سنیا سنیا سنیا تے ہے لیکن یہ انداز قرآن پاک دا جی میں ایک سا بندہ ناراض تھی دے میں نہ پیا ہوں دے تے اساں بچا ہے پترے کوئی رشتہ دار ہے تو انہوں اساں بلان بلادی ادھر وہ ہوں سنتا جانا لیکن آدھا نہیں تو یار سنتا ہی جانا ہے تو سنتا ہی نا ہوں سنتا تو جانا ہے نا تو ابھی آخر یار سنتا نہیں یعنی منتا نے آ جی تنتا باغی نہ ہوں تو پھر تو واپس لوٹ آ یہ مطلب ہے تاغی ہو جانا تا منتا پیا سامنے وڈا اپنا بزرگ پیو چاچا رب نے انداز بیان کیتے محبوبہ گارے دے وہ حسد زد جڑا شیطان لے گیا ہے شیطان ختم ہویا ہے انہوں نے اندر وہ بلا ہی کھڑیے جی انہوں نے ہدایت اُن دیتا انہوں ادا کام ہی وہی ہے یہ سن دے راسن لیکن سن سن کیڑا سنن کہ والا امالا اے سونا انہیں کو نصیب نہیں یہ ہونا ایمان نہ پہلے ایمان فرمایا اے ایمان اللہ رسول کی تعت ہوں ایمان کی میں لا الہ الا اللہ محمد اللہ ایمان دی بنیاد ہوں یہ جد اصا ہیں پڑھدے ایمان لے دین لیا چاہل ہو لا الہ پڑھ کے یہ ہے داخلہ داخل ہو گئے جی کمرے دن دروازہ کھلیا ہوں کلمہ دین دا دروازہ ہے کلمہ پڑھیا اندر آ گیا ہوں اندر جو کچھ ہے وہ سارا ہوتا ہے ہوں کلمہ شریف ایک دروازہ ہے دین جب تک کلمہ نہ پڑھو دروازہ نہیں کھلنا تھی مکان چ نہیں آنا واسطے پہلا دروازہ کی ہے کلمہ شریف پہلا فرض کی ہے کلمہ شریف دین باقی سارے بات ہوں یہ کلمہ شریف پڑھن دے بعد انسان دے واسطے پھر احکام امر نہیں ہے فرض ہوں فرض دا نہ والا منکر کافر نہ کرن والا تارک چھوڑ والا مورت کبیرا گنا اور جہان مستحق کے جہنم یہ پکا فیصلہ ہے شریعت کا فرض دا منکر کافر تے نہ دا کرے فرض او کبیرا گناہ دمسال نا تحقیق حضرت خواجہ محبوب سائیں چشتی فرض ہوں ایمان دے بعد عقیدہ دے بعد کیا آ گیا فرض ان آخر ترتیب دین امرج کہ نماز پڑھو روزہ رکھو حج کرو زکات دو یہ کیا آ گیا امر احکام کیوں کہ ہوں جڑے کافر ہیں انہیں کلمہ کیوں نہیں پڑھے انہیں اس واسطے نہیں پڑھیا بھی کلمہ پڑھ دیا ہیں تے انج دے آزاد پھر دیا ہیں تے آئیں کلمہ پڑھ دیا ہیں تے تے پھر احکام ہیں انہیں اس واسطے کلمہ نہیں پڑھیا وہ ہو گئے منکر ہوں منق ہند منافع دکھے بال وہ زبانی اقرار کرانا منافکیں کلمہ پڑھ لیکن انہیں پورا دین نہیں اپنایا آمن ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو والوں پورے داخل ہو جڑا منافق ہوا منافک کلمہ پڑھ گی پورا داخل کیوں وہ کلمہ پڑھتے کو واسطے میں پہلے بیان کیتے ساڈا کولی تے جزوی ہے دین کولی آدن گل نو جزوی آدن ایک نو قولی تے جزوی اساں دین اپنایا ہوا ہے کولی جی جاد ہو گیا کل بھی فائنہ لاتا مال ابسوار یہ اکھیاں نیا نہیں ہوں تامل کلو بلا فی سدور دل اندے ہوں جڑے سینے میں ہوں اس واسطے کافریں کیوں کلمہ نہیں کہ ہو سن منافقیں پڑھے کہ پڑھ لو احکام دے چلو نہ چلو اپنی مرضی کرو ہے منافع مومن جڑا وہ کلمہ پڑھتا ہے وہ پورا پورا دین داخل ایمان دے تقاضے بھی عمل دے تقاضے بھی وہ پورے دین دے کریں دے کیوں مومن جو ہویا من جو گیا ہوں کافر منافق دا تو مومن نے تین فرق ہے کافر جڑا وہ دین دا منکر دے جل خود من دوجے کو پیش کیا کرے منافق جڑا ہوں دے دین کو پیش تے کریں دے لیکن ترتیب نہیں ہوں پیش ضرور کریں دے کلمہ گن کلما پڑ گرار کر گلی کلبی نہ کولی کلبی گیا جزوی نہ گیا کلی دین تے سب پورے داخل ہوا جس طرح مثال دروازے بندہ باہر بیٹھا ہے تو ویچ اپنا ہاتھ دروازے دے تھلو دے کے تو اپنا ہاتھ محفوظ کی بیٹھا ہے یہ ہاتھ میرا کمرے چلے جائے لہذا میں محفوظ ہو جاتا ہوں دسو جدو سارا باہر بیٹھا ہے تو ایک ہاتھ تھلے دروازے دے تھلو کر کے اندر باڑی بیٹھا ہے وہ سارا باہر بیٹھا ہے ہوں انہوں آ کے سپ ڈسے ہلکا کتا کوئی چیز آ کے ٹواں کوئی چیز وہ تو زہر دین ہے وہ تو ایک جز دیتی بیٹھا ہے نا کل تو باہر ہے ہوں کل اندر آ جائے ایک جز باہر ہو سارا اندر آ جائے کمرے تھلے دروازے تھلوں ہاتھ ایک بہر رکھے یا انگل ایک بہ رکھ لو ہوں جا سپ آ ڈسے ہلکا کتا وڈے دسو بچی نہیں بچنا ظاہر جا اسی ہوں قرآن کی فرم ہے پورا داخل ہو جا شیطان نفس دنیا ہر طرح تیرے اتنے ازمائش ہو سن تو پورا کمرے چ آ جا ہوں بندہ جے کمرے چ تے پھر اندر کپڑے سارے گلے کیتی بیٹھا ہے یا تو پھر کمرے دی چھت کوئی خراب ہے پانی کس طرح ہے بھی تو کپڑے تو اندر بیٹھا ہے سارا تے تیرے اتنے سارا پانی آ پیا کی یا کوئی سوراخ ہے اس واسطے ہوں جڑا مومن وہ دیوار ہر شہ ایسا مکان تیار کرد پانی دا ایک خطرہ نہ ہوا منافق یہ پیچھے ہر پاسوں چھت ہر چیز ہر پاسوں دیواریں جو پانی لگا ہوں یہ مکان محفوظ نہیں کرتا یہ اپنے آپ محفوظ نہیں کرد سوپ دو جناح دلم ترئی کئی شہ دوں ہوئے تو منافق جدوں دل نال ایمان ہی نہیں آتا وہ کمرے داخل ہی اس طرح طریقے ہویا ہے کہ میں لوگوں نو دکھاوا کہ کمرے بڑھ گیا کل بھی تو نہیں اس واسطے منافق بے ترتیب ہوں اور کول داخل خارج ہوں داخل بھی ہوں خارج بھی ہوں داخل ہویا لا الہ پڑا داخل ہو گیا پھر اگو حرام حلال دا کوئی اقرار نہ کیتا خارج ہوں منافق کول داخل خارج دا شعور ہی نہیں ہوں وہ سمجھتا میں داخل ہو گیا خارج ہو نہیں سکتا یہ کون ہوں منافق ایک داخل خارج دوجا با ترتیب دین نہیں ہوتا ہوں ترتیب ان کو کدی نہیں ہوتی یاد رکھ ہوں کا منافق کافر کافر کلمہ پڑھ دے تو حکام ہے واسطے کلمہ نہیں پڑھتا منافق کلمہ پڑھ گندے تو کردہ اپنی مرضی ہے کیوں ان اندر کولی ہوں زبانی دل نال تو نہیں کیوں پورا کرے مومن کولی کل بھی دو ہیں پاسے وہ دین ہے جو قرآن فرمائے کہ آئی ایمان والو دین ہے پورے داخل ہو گئے کافر نے کی کیتا کہ اس کہ بھی یار اس خدا نو مندا تے اے سارے کتاباں 104 کتاب اتاری ہوندا ہے احکام ہیں ہوں میں اپنا کیا کرا میں اپنا خدا دستی بڑا لوا جا گا ہوئے بولے نا جدو بولے نا تو آکام کی کرنا یہ کافی نے سوچا ہوں شیتان سوچتی بھائی ہوں دسو جہاں گونگا خدا کی کی آخ کر شراب نہ پی ادھر آکام آنے کی اس واسطے انہیں اپنا گونگا دستی خدا تیار ہے حقیقی سچے خدا دوں منافق کافر نال دا وہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے یاد رکھنا ہے سانو اس گل کا کوئی پتا نہیں کہ کلمہ کیوں پڑھتا ہے وہ کلما چھڑاو واسطے اگلے کہ کلمہ پڑھتا ہے یہ آخسی مومے نے فیری میں شک پیسہ کہ یار ویخ قرآن نبی نو علم غائب ہے نہیں شک آ گیا شک آیا گل ہوں وہ کلما پڑھتا ہے اسلام نال اسلام نو قتل کرتا ہے یہ بڑی گہری تے بڑی بھڑی شا ہے منافق یہ چھپی چیز ہے واسطے منافق کلمہ پڑھتا ہے مومن نو کافر کرنے واسطے منافق کلمہ اج نہیں پڑھتا میں مومن ہو جا خدا نو من لاوا دین ایمان انصاف رام برئی ہر شد پر وہ کلما پڑھتا اس واسطے کہ این مومن نو کافر کافر کیوں کلما دے او دا مقصد یہ ہوندے کہ مومن نو کافر مومن آکسی آ رہے تو سڈے نال تو میں شک پا رہے سن قرآن لا رہے بفی ہے قرآن شک ہے نہیں جد میں شک پیسا تو قرآن فرماند ہے فلا تکون من المترین ہر کے شک کا لے جو نہیں ہونا تو میں جدو یہ شک پوا دینا ہے یہ سمجھ سی اپنا ہے تو میری گل من لینی ہے کیونکہ کل میں پڑھا لیا کافر دی نہیں مننی تو مومن دی زہری وہ تو من لینی ہے جڑا میکالا سی وہ سی کافر میں کالا کی سی کلمے والا سر سید تیار کیتا بھی بٹیرا بٹھی دی بولی باز باز دے دے میں میں بٹا کی جال اپنی جینس لیا فرن جدو بٹیرا بولیا اس میرا ہے لگایا اگے جال فس گیا ہوں جدو اس آخیا میں سکھا مکالے کا کافر میرے ہاتھوں انہیں قرآن نہیں پڑھنا ہوے توانا ہونا منافق تیار جنس کر جینس مران دیے ان تیار آپ لگے اس اے ہوں کلمے میں پڑھنے والا منافق تیار ہو گیا نہ کیا ہے سر سید ادھر ادھر سر سر جی کسی نو آخو کھوتا کھوتا ہرن ہرن ہرن صاحب صاحب کھوتے کرے ایمان کی آخر سید کرے ہوں نو سر آخنا چٹا کفرے کیوں سید نبی سی ہیں نبی سی نو یہ بکواس کرنی یار جی ایک لکا پہ دینا ہے تو توڑ لگا جا سی کہ کرو جا سار منافق تیار ہو گیا وٹے تیار ہو گیا ماسٹر تیار ہو گیا ماسٹر آدھن جیڑا پہلا کاپی جیڑا ملنگ کوئی گانا بکواس کرے پہلی ان آدن ماسٹر کے سٹ آخر اس دو جیڑی ہوئے انہوں کی آخدن دن کاپی پہلی کیسٹ ہوں ماسٹر دوسری بن دیے ہوں ماسٹر ہوئے اتو ملنگ دنسور ملنگ کی آ سکتا جے اے ماسٹر ہوندا اسلام والا تے کاپیاں کوفر والا داڑی موج ہر شے چٹ اے کاپیاں کیویں ہوندا معلوم تھیا ماسٹر کے سیٹ جیڑی لیے نا او یہودی دی ہن اون کیتا مدرس تیار گور ویکھ جیڑی ساڈی جماعت مری پی ہے نا او تھانوں میں سارا سمجھا رہا ہوں کہ تسا اٹھنا ہی سونا تمہیں کوئی پتا نہیں کرنا کی ہے سدے نال ہوا نو پتا نہیں ہوں حضرت وہ ہو گیا مدرس تیار ماسٹر ہوں نام سارا کچھ تارو ہے رب نو ویخ کے آدم علیہ السلام تو نہ کیوں پوچھے گا باقی چیزاں کیوں نہیں پوچھیں گے نماز پوچھ لو زکات پوچھ لو رب عبادات پوچھ لو اپنی مارفت کی گل کر لو یہ رب نے نام کیوں پوچھے یہ حکمت ویگ نام پوچھ رہا آدم علیہ السلام نام دس تمام اشیا ہر شہ پیش کی گئی عالم امر دے اندر ہر شہ کو تصویر ہے اتے پیش کی گئی دسو بھی فرشتے شیطان آدم علیہ السلام تین کٹھے سن شیطان ہی بچ سی نا وہ جڑے مارکا آدن یار شیطان نو علم بہت ہے وہ تو نہیں سی ایسی نا نکتا ہے نا گل فرشتے بھی سن آدم علیہ السلام ہی فرشتے نے کیتی مادرت اللہ تعالی جدو اپنا خلیفہ بنایا وہ مشورہ دین لگے رب نے فرمایا جو تڈے علم ہے تے پھر پھر نام دسو انہیں مولا جو دتا ہے الا علم وہ جڑا دتا دتا ہے اور کوئی پتہ نہیں یہ تیرا وہ مادرت کر گئے اچھا ابلیس وچ کھلوتا بچوتا آدھے ابلیس دا علم چوکھا ہے اس ویلے کیوں نہیں بولیا یار بول پلم چوکھا وٹکے نو پوچھو بھی وٹکا اتنے خاموش کیوں رہا تھی چیلے بولتے ہو وٹکا خاموش ہے وٹکا بول بول نہیں وی بولم ہوا تو بول ہوں آدم والا سلام ہر چیز کا حضور علیہ السلام تمام امبیا سردار مقدم ہر چیز نہ اچھا جدو آدم علیہ السلام دا علم ہر چیز دستا پیا حضور علیہ السلام دے علم دا گلا کرتا پیا ہاں تو شرم نہیں آتی آدم علیہ السلام دا علم سب چیز اللہ نے پیش کی اللہ آدم علیہ السلام دس دتا ہوں نہ حکمت نہ تارو اللہ تعالی نے جہاں چیزاں پیدا کی ان دا نام رکھے کوئی چیز نہیں جڑی بغیر نام دو ہر شہر نام ہے اس واسطے نام کا تعارف ہوں نا جڑا بڑا تعارف ہے ہو گئے نا نہ سب کو دس دینا ویکو ایک بندے نو تھی نس دو غلام صدیق وہ کول پوچھو تو ادھو دے نے واہ یار اکل دے اکلے میں نام اپنا سب سے دس دیتی ہے غلام صدیق شیعہ کتوں پتا چل گیا نا غلام صدیق شیعہ اچھا کشن رام بھائی تو بھابی ہے یا بریلوی ہے وہ ہے پاگل یار میں آدھا کشن رام یہ آدر بھابی بریلوی بھائی تیرا نام موہن سنگھ آخیا بریلویاں ہوں تاب کدی شدی نا ہوں نہ وڈا نہارف نہ کیا ہے اچھا اتے تو نہ اتنے انگریزی سکول نہ نہیں یہ تارف نہیں تے کیوں کی میٹی بیٹھے ہیں ہوں یہ بھی گل سنو نا دشمن دی چال مکار جی میں آدم علیہ السلام کو گیا کہنے لگا جی گندم دانا تھی کھا لو آرام تین بہت تک یہ اس واسطے منا کہ تھی فرشتے بن من ہمیشہ جینے والے تاری بادشاہی بن جا سی اس طرح پاتے وہ اتنے پہنچا آدم علیہ السلام کو ہوں جدوں تمام نبیا انسان دے والد کو لپڑی کھڑا ہے تیرے میرے کو نہیں آ سکتا ہے بس کی اوقات ہے شیتان دے گئے لاہ نے کرنا میں تے پس دے سائیں اولاد آدم نو پرانا وائر پہنچا تے گندم دانا آدم چھٹے بح سے گیہوں کے واسطے مسجد سے ہم نکل گئے بسکٹ کی چاٹ میں آدم علیہ السلام گندم دانا کھادا شیطان مشورہ پاتا اتے کیوں وہ گندم دانا خدا بھی بہشتی ادھر نبی معصوم گناہ پاک جگہ بھی پاک پاک بندہ ہی تو بحث تو تو باہر کیوں ہے پاک ہے کیا گندم دانا تو ہوں کھا رہا تو اتنے کیوں بنے اتے حکمت ویخ رب دی کہ رب تالا اس دانے کھان آدم نو باہر بھیجا ہے کیوں پہلے فرمایا ولا تکرا اس درخت قریب نہیں جانا کامل دی تربیت کامل یہ نہیں فرمایا فرمایا کہ نہیں کھانا قریب قریب جدو نہ جاتی کھاسی کی فیل واقع اس ویل ہوں جل قرب ہوگی میں آخا پانی دے قریب نلکے دے قریب نہیں جانا دے پانی کی اجازت کی جی میں آخا نلکے دے قریب جا سکتا پانی نہ پینے تو کول پانی پیتا جانا جا سوچو پیاس پڑ ہوں اللہ نے فرمایا درخت دے دے معلوم تھیا قریب ہو واسطے مدنی چینل نے سارے گنا بھی کھول دیتا وہ وہ قرب کامل ذات ہے وہ فرما رہا ہے قریب نہیں جانا درخت بہشت بحس دے چینل ودے یا نبی بحت ودے اتے فرماندا قریب نے آتے ہر گھر کو چینل گل خیر ہوں جناب اتے مقصود اللہ تعالی نے یہ سمجھانا سی کہ ادھر آدم علیہ السلام نبی ادھر بحشتے کھانا ہی پا کے دشمن دا مشورہ ملے آدم الا سلام بہر آئے نتیجہ نتیج کٹنا کہ ادھر نبی ہوے ہوے ادھر تو دشمن دا مشورہ مل جاوے وہ نقصان دے سی اتا تعلیم قانون تحریب تاریخ چھٹی وردی kilometre kilogram decimetre centimetre خچ موبائل گڈی پراڈو فلاں اے اے سارے اے کی اتوں نے گندم نالا کی ہوں ادھر مقصد سی سمجھانا کہ پیٹ تو کام شروع ہوا کم کت شروع ہوا پیٹ نو ادر کی ہویا ہے شیطانی مشورے تو دشمن دے مشورے تو دو چیزاں قرآن نے بیان کی ایک پیٹ ایک دشمن دا مشورہ دو چیزیں دا نتیجہ قرآن نے کٹ دیا ہوں اگے اصا مار کھانے رہیے ساری مرضی قرآن نے تو ہر بیان کر دیے ایک پیٹ کا مسئلہ ایک دشمن کا مشورہ اچھا مشورہ بہشتی چاہے آدم علیہ السلام باہر آ جائے تیرے سڈے کول سارا بھی تعلیم تو سارا نظام کوفردا تو اسی احس پہ جانے ایڈی بے وقوفی کوئی حد نہیں اس اس واسطے واسطے ہوں یہ نتیجہ اصا آخر کی کرنا ہے کہ ہوئے دشمن مشورہ وہ نہیں ابلیس پہنچا ہے کتنے بلا ابلیس پہنچا اسا سلام کو کہ تھی کلمہ پڑھو یہ گل تھی نہ سنی ہو سکے بلیس پہنچا کہ آخر ہے ابلیس تو کلمہ وے آپ من دیو بندی جا کے لندنے نو پڑھا نبیا نو کلما پڑھا رہے ہوں ہوں شیطان کی چھپے انہوں نے ویخ لیا بھی یہ انہوں نے میں کلما نہیں پڑھتا ہوں بزرگ لکھے کہ آپ کلمہ کیوں نہیں پڑھیا اس واسطے کہ ابلیس لائن آدھا کسی طرح میں استاد بن جا دیکھو جی ابلیس ہوں بھی بلیس ہے یہ استاد بنا رہا کافر کلمہ نہیں پڑھیا نبی تو تو کافر کی تعلیم پڑھ رہے ہیں کو ایڈا جھلا ہو گیا اور فرمایا کلمہ میں نہیں پڑھتا کیونکہ شیطان آ کے میرا شگرد بن گیا جدو تم نو کلمہ پڑھے سو استاد دے آپے بن گیا آپ نے بھرا فرمایا مائیں کلمہ نہیں پڑھتا معلوم ہوا کافر آکھے کلمہ پڑھ کلمہ نہ پڑھی جو بندی آکھے کلمہ پڑھو بلا بلا تو کلمہ پڑھی کھڑے ہوں حضرت نتیجہ دیکھو میں تمہیں پڑھ دے دوں قرآن پاک دے اندر کہ او حتمی فیصلے ہے سار سید تیار ہویا منافق مدرس مخلوط تعلیم والا کافر دوست کافر کون دوست کون قرآن منافق سے پکا فیصلہ کافر دوست کون اگر دوست نہ ہوں کافر تو وہ تعلیم کیوں دیں دے یہ کیوں لینا ہوں جی۔ ہاں جی۔ ایک بندہ آ کے یار میں سور زبا کرنا تکبیر سیکھتا تو ہوں جدو تقبیر سیکھے گا تو سور دبا نہیں کرنا تو کرسی یار ہوں جی ہے مومن تو کیوں جی ہے کافر تو آفر سیکھ لو ادھرو آخ پھر تکبیر سیکھے سور دبا کران دی رام رام اللہ اکبر رام رام اللہ اکبر یہ سور پاک ہونا ہوں گیا ت بابا ہر شا سکھ ہے قانون تعلیم تاجیم سارا دس چلاو واسطے سیکھا یا ختم کرنے واسطے جنو ختم کرنا اُن سیکھنا پہنا سیکھنا پہنا وہ جنو ختم کرنا سیکھنا کیا ہے تو سیکھ تو آدھی نہیں ساڈا تو بابا ہے ہوں جناب سیکھ کے آ گیا سر سور تیار ہو گیا منافق مخلوط تعلیم دو تعلیم کرنے کرن مدرس منافق مدرس مخلوط تعلیم والا انگریز دی تعریف والا مدرس تیار ہو گیا ہوں مقابلے وچ مدرس دا مقابلہ مدرس وکیل دا وکیل کریں دے نا ایم پی اے ایم پی اے کریں دے کہ ووٹر جا کے کرے سی مقابلہ مقابلہ جناب برابر ہونا ہے واسطے مقابلے واسطے سانو مدرس چاہیے وہ منافق ادھر مومن وہ مخلوط تعلیم والا ادھر واحد تعلیم والا سان مدرس چاہیے ادھر وہ منافق مخلوق تعلیم والا ادھر مومن واحد تعلیم اسلام والا ملی نہ ادھر مدرس تہذیب بھی اسلامی قانون بھی انہیں کی کیتا ہے انہیں مدرس تیار کیا لے گل بن گئی ہوں انہوں کرنا کی ہے چال ویکو دشمن دی شیطان گل تو ہی آدھی بھی ہے نا کہ ان شیاتی لا یو نہ لاؤ لیا بے شک شیطان اپنے دوستوں دلے وہی کریں گے وہی ہے شیطان شیطان نے وہی کی تھی میں کالے نو کہ بنائے عبداللہ میں نو بھائی ابو جہل نال باتے عبداللہ میں نو بھائی تیار ہو گیا انہوں سب کو گیا بھائی کافر کول تو قرآن نہ پڑسی سی تو مومن جدو بن جا سے تیرے کول میری تعلیم پڑھ لے سی جیڑی نال پرچا کٹنا ہے بینک ماں نال جنا ہے سود ہے رشوت ہے ٹیکس ہے برئی ہے تمام آکام اسلام دے خلاف اس تعلیم نال چلان اس واسطے انہوں مقرر کیا ہوں مدرس کا مقابلہ آپ مدرس کریں گے مدر ادھر مدرس ہوے ادھر نات خون ہوے مقابلہ کھے ہوگا وہ پڑھے قرآن ادیس پڑھے نات تو مقابلہ کھے ہوگا لوگ کدھر جا سن قرآن ادیس والے پاس یا نات والے پاس ہوں اس چال کی چلی درش نظامی سڈے علم نو ختم کر کے انہیں اپنا علم درس نظامی ختم ادارہ جڑا کمرہ درس ہوں واط ختم تے اسکول تیار ہو گیا کمرہ الگ ہو گیا ہوا اسکول تیار کمرہ الگ ہو گیا پھر نصاب الگ ہو گیا ادھر سی قرآن حدیث فقہ تفسیر ات آ گیا آپس فورٹ کیا گیا نصاب الگ ہو گیا ادھر سی مولانا محدث علامہ ادھر آ گیا ماسٹر پروفیسر چال ویخ دشمن دی ملیا نو کی پتا ہوں جناب ادھر ماسٹر کی آ گیا پروفیسر ہوں تیرے درس نظامی ختم کر کے ادھر انہیں کی کیتا انگلش لازم عربی سی اسلامیات رکھی گئی ہے لازم کون ہے انگلش ہوں ہر کوئی لازمی نو جاسی یا غیر لازمی لازم انگلش گندگی رکھ کے فل نال رکھ دیتا بابا لازمی گندگی سونگا نے فل کسی ویل سونگ سونگ جناب گیا لگیا بعد انہیں کی کیتا انگلش لازم دفتری زبان انگلش عہدہ انگلش تنخواہ چار چیزاں کتنے جایا انگلش ہوں جدو چار چیز انگلش گئے ملا تو ہو گیا فارغ پیر ملا تو ہو گیا فارغ موسلا تو ہو گیا فارغ سارے اعزاز چلے گیا ادھر کوئی نہیں پوچھتا نماز روزہ حج کیا ہے سبھی یہ پوچھتے ہیں آپ کی تنخواہ کیا کیا بتاؤں کیا صاحب کار نمایاں کر گئے بی اے کیا نوکری ملی پینشن ملی اور مر گئے اتنا من ربوں کا من نمبروں کا سنی کوئی کتاب ہے آمن و عمل اس سوال ہے ہاتھ دارشن نظامی کیا ہے ایمان عمل سوال ہے سکول درس کیا ہے عقیدہ ایمان تو خود ختم کہ انگریز ترقی آفتا سوال ہاتھ نمبر نال ادا دیتا گیا کہ عمل سوالے دی گل ہی نہ رکھو نمبر نہیں رکھو نمبر نال جو دو ملیا عمل دی کون گل ہے دس ایمان اٹھ گیا نظریات سائنس ترقی سائنس قرآن سے ہوں ایمان اٹھا ومار سلنا کا اللہ رحمت اللہ علمی کون پڑھ ملا کہ آپ سارے جانے واسطے رحمت ٹھیک ہے بمب بھی رحمت ہے سائنس جو قرآن سے نکلی ہے ملا جو بکواس کر رہا ہے تو سائنس قرآن سے نکلی ہے آپ رحمت اللہ عالمین ہیں آپ کا قرآن ہمیں بمب دے رہا ہے ذرا ایک منٹ میں پورے جہان کو راہ کر دے گا کیا رحمت علمین کا ہے ہے وہ کہہ رہا ایڈا بدتمیز بمب کشا دیکھتا ہے قرآن مسجد بیمار چھوٹے بچے سے مسلمان کشا دیکھتا ہے ایڈا بدتمیز قرآن نے دیا ہے اتنی بڑا کفر ہے کہ سائنس قرآن سے نکلیا ہے یہ اس ملا ملا نے کیا کیا اب ملا نے اس کی سعید پکڑنی تھی سارا کچھ تو چلا گیا ادھر ملا تو رہ گیا نکما بیچارہ جیسے کافروں نے چال کی لا تنفق ولا من عند رسول اللہ حتا حتی ینفدو کافریں آخیا تسی رسول اللہ دے کول جڑے انہوں تے مال خرچ نہ کرو آپ پریشان ہو جاتے ادھر آخی مال خرچ نہ کرو ادھر آخیا تنخواہ نہ رکھو قرآن حدیث پڑھیا انہوں چپراسی نہ لاؤ میٹرک شرط ہے ہوں ملا خبیس نے دیکھا کہ یار یہ تو سارا کور ادھر گیا ہوں میں کردا مخالفت پیچھے جی امام نبی جیلا مینو تو جانا پینا یا امام حسین کی طرح کر بلا کٹنی پینی ہے جزید سامنے ہوں تلا کی چال چل ملا تین کی ترتیب توڑ دے اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے اللہ ترتیب ہے کہ نہیں تل کا رسول رسول رسول باد کو نے فضیلت دیتی ہے کتاباں سارے چار کتاباں وڈیا فرشتے چار فرشتے وڈے صحابی چار صحابی وڈے اولیات اولیاء وڈے امام چار امام وڈے ہے ترتیب ہوں تیرے ترتیب کی ہے اللہ تعالی کا نام نالیے چ خادم رضوی جی، خبردار لبا ہے یا رسول اللہ اشتہار لیے ہوں ترتیب نہیں رب رسول نالی تو ممتاز شہید کادری کا جلوس پہ نکل دے ہے ترتیب کیا کہ بے ترتیب دین پیش کرنے دے منافق یاد رکھنا بے ترتیب دین کیوں منافع کرانا ہے جی ترتیب نہ لندے تو مومن بن جاسی اگلا ہی مومن بن جاسی وہ کرنے بے ترتیبا خدا چھوٹا پیر وڈا خدا چھوٹا بندے وڈے خدا چھوٹا نعوذ باللہ داڑھی وڈی آدم میاں داڑھی رکھا تو جرم کی تھی وہ ظالم داڑھی مخلوق ہے خدا دے حکم نالے سنت ہے خدا خالق ہے خالق دا ڈر نہیں مخلوق دا زیادہ ہے ہے ہے بے ترتیب ہوں ہر بندہ داڑی والا کیوں زیادہ مجرم دہشت گرد ہوں داڑی والے نہیں اگلے کوئی ہی واسطے ہے کہ اس لانتی نے داڑی داڑی نو جرم کرا ہے کہ والا جدو مجرم بن جاتا اسلام اپنا آپ لگا جاتی کیونکہ اسلام دسنے داڑی والا جدو داڑی والا مارکس دہشت گرد ان کو اسلام کی رہنا یہ تو لینا ہے مولوی کو جدو میں آخ سو مولوی دہشت گرد داری والا پگ وہ جی دہشت گرد آ رہا تین اپنا دہشت گرد کر رہا ہے ملا کی مقابلہ کرے گا ہوں اس سور نے یہ چال چلی اس سور ملا نے یہ چال چلی ترتیب دین ختم کر کے ایمان دے بعد عمل ہے فرض فرض بعد واجب واجب دے بعد سنت سنت دے بعد مستحب ٹھیک ہے نا ہوں ترتیب دیکھو صبح دی نماز ہے تو اگر سیدھا صاحب واجب ہے صبح دی نماز اگر تو سیدھا صاحب کردہ ہے تو سورج تلو ہوں ہے ہوں شرح کا حکم ہے سجدا نہ کر تیری نماز ہو ہوں واجب چڈنا فرد بچا اسلام کی ہے ترتیب کی ہے سنت بڑی ضروری ہے نہایت صبح دی لیکن جب جماعت جانتی دین ترتیب ملا نے ترتیب رکھیے ہوں اس سور نے کی کیتا ہے فرض گیا حرام گیا مستاب گیا مکرو تعلیمی گئی مکرو تنجی گئی اسات گئی سب چیز گئی اس بئیمان نے کیا کیتا ہے مستحبات سارا بھی کافر نال ٹکر نہ ہے فرد واجب جب میں گل کردا پردے دی تے سکول والے تو سارے مین ٹوکتے سن بھی اصا سارے نو بے پردہ کرنا ہے تو تردا لے جانا ہوں کافر نال ٹکرن دی کی پیسہ ہی کما چلو منہ میرے نال دوکھا کیتا میں قوم نال کردا او بابا میلاد گیارہویں اور سنات خونی محفل اس نے کی رات ایک کر لو مستحبات تساں بخشے گئے ہاں۔ اس ملا سور نے تیرے نال چال چل لئی فرض ہی گیا فرض مقابلے حرام واجب دے مقابلے مکرو تاریمی سنت دے مقابلے مکرو تنظی ولا اساد ول مستحب مباح خلاف اولا اس طرح دے یارہ قسم دے احکام ہیں کسی مسلمان نو پتا نہیں سارے آکام بریل بھی آشق رسول وہ میاں دس سڈے شرح دے آکام سلام نہیں آتا جناب نہیں آتا رب دا نام نہیں آتا کلمہ نہیں آدھا آشق یہ مولوی نے دھوکھا کیتا ہے مستحبات اپناؤ ملاد مناؤ بخشے گی فرد گیا یہ ملا دوکھا کیتا پھر وہ پیسے کما دی خاطر ادھر حکومت نال ٹکر بچ کی یزید نال جی ملاد ہوندی تو حسین ضروری بہتر دن دینے وہ ظالم قتل ہوم بیا بغیر حق اکثر نبی نہ حق شہید تھے کیوں خیشات کے خلاف بولے شہید تھے نبی دے آرے پہ چکی کوئی نبی مچھلی دے پیٹ چکے سید الانبیاء دے سیادیا کھڑے پوندن بٹے کھڑے لگدن لو لیوان طائف تے بدانے دند مبارک شہید بیاسی جنگ بھی بہتر اچھا، تینو خدا سستا ہے جو استا لا دے دخا مل گیا ہن کیڑا ہوں نال دھوکا کیتا مولا مستحب اوتے آ کے تینو لاتا ہن فرض گیا دین گیا مدرسہ گیا دیکھ ہن کافر اپنے مدرسے گسا کو اپنی تعلیم واسطے کنا پیسہ لینا سارے مدرسہ کتنے کیا ہے ہے وہ وابی یا واہ بھی آریل جائیں نا ہے نہ اپنے مدرسے دا ایمان رکھو مدرسے اجڑے جڑے تھوڑا کوئی ایسا عالم نہیں جیڑا قرآن دا حدیث تا حدیش تب ہاشیا پاوے ترجمہ کرے ہر ہر ترجمہ ہاشیا واہ بھی پہننا پہ دس بریلویت کی بریلویا کچے بچ سکی ہے سہ پتا جی بریلوی ہیں ایسا آلے سنت ہیں وہ آلے سنت واسطے کیتا کی دشمن دی ادھر یہودی دی تعلیم دی امداد ادرو دیوبندی دی پوتر دیوبندی نو ہے سارے تو اٹھ پائے پھر وہ سلا تو سلام کہا رسول اللہ پھل کھا رہا اسلام کا تو مڈ جدو مدرسہ کی ہرش ہے گئی جدو کی ہارش ہے گئی ہوں مفکر تو تمہیں وہ ملے جو سبحان اللہ ہوں وہ دشمن کی چال یہ پھر اپنے منافقے کی چال یہ آخیا گیا ہے بابا تنج کر کرسی بہ قرآن نو تھلے رکھ یہ چالی ہزار لے ہوں دس قرآن نو تھلے رکھ کے بیٹھا ہے امام احمد رضا لکھ دین ایسا رزیل خبیس بےمان مشرق جیڑا کتاب اللہ دی نو تلے رکھ کے تے کرسی دے بہن ہے وہ تو بےمان ہے خبیس ہے تیرے پتر دا استاد ہے کرسی دے بیٹھا قرآن تھلے اس اس کو تھلے تو نے دتی نہیں جماعت امت دا کباڑا ہوا انجے کہ اس واسطے وہاں کیا ہے وہ ہے سلطانی ملا تین بندے تینو قتل بیٹھے تینوں اپنے قاتل دا پتہ ہی نہیں چال متا ہو پتا ہوئے عالمی کول تو دشمن پہنچا کھڑے آدم علیہ السلام دا رب وکھیندا پے علم شیطان نو سب نو ہیں آدم علیہ السلام عالم تے شیطان اٹھیا اپڑیا کھڑا کہ نہیں بے شک تیرے کول علم نہیں جدو ہتھیار والا نہیں بچدا تو تو کیویں بچ تیرے کول علم نہیں تو کیویں بچتی دس اوے او نبی معصوم ہے علم ہے لیکن دشمن کیا کھڑا تو ہے بھی ظلم جہالت پلیتی ہر شہ موجود ہے برئی شراب زنا اتنا بیچتے تھا شیطان کیوں شیطان کیوں شیطان نے کفر کیتا کوئی اتنے فلم نہیں ویکھی کوئی شراب نہیں پیتی کوئی جنا نہیں کیتا کوئی سور نہیں کھادا کوئی خط موبائل نہیں چلایا کوئی ننگی فلم نہیں ویکھی شیطان تھلے کیوں آئے حکم کیوں آئے کالا دی. نکل جا کیوں حکم ہے کافر سی مجرم گناگار معلوم کیا سنت خدا بندی کوفر دی مخالفا پہلے تے رسول آئے تو پھر وہی کوفر دی مخالفا چالی سال رہے نے بت پرستی ہر برے ہر شہ عام آئی تے رسول اللہ نے کسی نو کچھ نہیں آخیا چالی سال دے بعد اپنا تعارف پوچھا ہے کہ کافرو مائیں جو تواڑے ریا ہاں، تسی اپنا سیرا تو کردار اخلاق ہی بھی ہے میرا ہی ویک ہے میں کیا ہاں، تسی کیوں ہو انہیں آخر دی جی، تسی صادق سچے امین تسی سب شاہ من بیٹھے چالی سال دے بعد پھر فرمایا ہاں تعارف کرائے تے پھر توحید رسالت چالی سال امام الانبیاء نو لگ کے تعارف کران دیں تیرا کوئی تہر قادری کوئی لیاس قادری دو دن دے اٹھن تیرے تیرے جمعہ جمعہ ملے جر وہ ساری مت این ماری پئی ہے شیطان کیوں نکلا کوفر کفر شرک منافقت شیطان کافری و کان امن کافرین ہاں کافر لیکن عبادت چھ لاکھ سال کی تھی معلوم تھا کافر بھی عبادت کر دن کیونکہ عبادت چھپا کفر نو ہن بھی تیرے کول عبادت ہون پہلے مسجد جتا پہلے تھانہ اوتھے مسجد یہ دو چل لیے شرک میں مٹی چوں میں آگی وہ مٹی چوں اے شرک چھ لاکھ سال کافر ہو کے عبادت منافقت منافقات تعظیم دا انکار کیتا ہے رب دے فیصلے دا ایک کفر ہے ایک کفر منافقت دے شرک مولا کو پوچھو آئے کتوں ہیں شیطان تو ہیں ایک کتوں شیطان تو یہ تین چیزیں شیطان نے پھر وہی کیتی ہے بھائی یارو جے میں منافقت چھڑ دا تے عبداللہ بینو بھائی ہے جمہوری شیطان ہم جمہور کے ابلیس ہیں اور باب سیاست میری حکومت عبادت کا انکار نہیں کیتا خلافت کیتا جدو آدم نو خلیفہ نلیفا واری آئی دی حکومت کا انکار ہے عبادت نہیں شیطان دی وحی آئی نے شیتان والے تو تصا کی ہے شیطان واسطے لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم پورا زور لا کے پڑھ لینے ہیں جدو آ جاوے شیطان والا ایم پی اے او سر لاو بوہار شیطان والے واسطے سر شیطان کی تلا ہو رہا والا ہو آدم میں کدو آدھا تو میں من رب آخے میرے نو من میں آدھا میرے نو من میں من نہ من تائیں شادی کرنی ہے دس میرے آنا کنجر خسرے بینڈ باجے سارے چوک کے میں کتنے آنا ہے میں ہاں جن غائب میں کی آ سکتا تو میرے نو منیا میں تین نہیں جھگڑا کتنے والے نے خدا خدا والا جھگڑا کتوں شروع ہوا تے شیطان دے شیطان والے جھگڑے کتوں شروع ہوئے نبی نال کون لڑے شیطان والے کہ شیطان نہ لڑے نبیا کو تلکائیں کیتے شیطان یا شیطان والے تیرے ساڈے اندر کفر دا قانون پجائٹ سال تو مسلط کائیں کیتے شیطان یا شیطان مومن یا منافق ہوں تیرے کول دا داخل خارج دا قانون ہی کا نہیں تو ہی واسطے ہر کافر کو مومن سمجھ بیٹھا ہے کیونکہ داخل خارج تیرے کو ہے نہیں لا الہ داخل شراب حلال خارج تیرے کو ہے قانون داخل خارج دا تو دیا دی سارے مومن ہیں قرآن فرماوے وائنا تو تو مو ہمین کم لا اگر تو سونے دی اطاعت کیتی مشرک ہو اللہ میں میں میں ایک نو بریلوی دے دے فتوی تے تے تے منٹ لا دینا ہے مشرک دس تیرے جڑے جج پولیس فوج جمہوری شیطان ہر پاسے بیٹھے نا ہاں۔ کہ کہ کہ ہاں میںموری شیط کر دینا برٹش لا انگریز دا قانون دفے نا کہ ہاں تے تے آدا ہے جڑا انہاں دی کرے مشرک بے ایمان تسی موحد ہو سی مشرک ہو گئے یہ کیڑا قانون چلا قرآن مشرک آ کے اونوں تے بے ایمان آدا نے نہ سڈے بریلی ملا پتا ہے تو دشمن نو پڑنا کتوں ہے اتھی اٹھ کے تو نارا ماریا حاجی صاحب زندہ باد یہ نقطہ آپ نے عجیب بتایا ہے ہمیں بھی پتا نہیں تھا ہوں کوفر شرک منافقت کتوں ہوئی ابلیس نے کی آخیا اگ اچھی ہے مٹی ہوں مٹی چو خلیفہ بنا رہا رب یہ دس سونے چ کیوں نہیں بنایا اپنا خلیفہ سونے چ کیوں نہیں بنایا سنگ مر ماری کیوں نہیں بنایا مرجان قرآن ذکر ہے کیوں نہیں بنایا دا مٹی چ بنایا اپنا نبی خلیفہ مٹی چوں کیوں بنایا مٹی گاٹے سونے تو ہوں دس ہر شاید تین مٹی تو ہے کہ نہیں وہ چیز دس جہی تین مٹی نہ لبے میں بیان کر اچھا او دس جیڑا مٹی پڑھیا لکھیا فصلات یا ہر چیز کرد یا ان پڑھ تو آدھی پڑھیا لکھے شعور والا مٹی رب کا انتخاب سی اس کمینے نے آخیا اگ آلہ ہے یعنی پہلا شیطان ہے جائے مادہ نو فضیلت دیتی ہے روحانیت نسبت تو ہی تو رب دے سامنے پھر اگ بلانتی اتو بخلو اگ دا تیار کیتی ہوں تو تو آدھی اگ آلا ہے خدا نو پتہ نہیں سمجھا رہے ہیں اے ہون نظریے دی تیلی لگی تو وہ شیطان کافر ہو گیا عمل جی کافر نہیں ہویا نظریے تو ہزار من کی ڈھیری ہے اسی چیلی دی طاقت نہیں جان دے تو جل جا سکتا جل جا سی کہ نہیں نظریہ کیا ہے تیلی تیرا عمل کیا ہے فصل کی ڈیری تھان چاول پلالیاں تیلی دی متاج ہے کہ نہیں مربے پٹرول ہوئے تو پھر ہوں جی تیلی دی طاقت نہیں سمجھتا نظریے دی تیلی شیطان دی لگی ہے اس آخیا ہے اگ ہے ایک سی ہوں نظریہ سکول نے تیرا کی نظریہ پھیرا ہے کہ کافر ترقی یافتہ ہیں آگے نکل گئے ہیں کن رسولوں سے رسول نے موبائل نہیں بنایا کافر نے بنایا ہے لہذا رسول سے آگے نکل گیا ہے تیرا نظریہ ایمان تو گیا پھر ملا بےمان نے کیا کہا یہ قرآن سے نکلا وی سی آر قرآن سے نکلا وہ جو قرآن سے نکلیا ہے قرآن سے نکلا ہے بدتمیز کسی شاہ کو نہ دیکھے قرآن سے نکلا قرآن کو جلا دے بم گرے قرآن پر کیا ہوتا ہے اچھا نکلا بھی قرآن سے ہے جلا بھی قرآن کو رہا ہے اس لانتی ملا نے یہودی ملا نے انگریز تے ڈالر لے کے تے اس بکواس کی نکلی ہے نکالی کے سنا ہے کافر نے کسی نبی نے نہیں نکالی کتاب نبی پر اتری ہے اور سمجھا کافروں نے ہے ملا کے ظلم دے کہ کیا کہہ رہا ہے اگر نبی کو سمجھ آتا تو وہ بھی نکال لیتا لہذا قرآن نبی کو سمجھ نہیں آیا کافروں کو آیا قرآن کہتا ہے ولا جدید ظالمین اللہ خسارا وہ ظالموں کو نقصان پہنچاتا ہے قرآن ولا تازد ظالمین اللہ تبارا ظالموں کو نہیں پہنچتا مگر تباہی قرآن کہتا ہے تباہی ملا کہتا ہے ترقی کیا تمہیں قرآن کے خلاف نہیں بنا رہا اس لیے تو اقبال نے فرمایا کہ وہ معذت زمانے میں مسلمان ہو کر ہم زلیل و خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر تو تو قرآن پڑھتا ہے نماز میں ہر چیز میں قرآن تو پڑھتا ہے نا کاری ہے وہ کرت ہے آپ کے پاس تجوید ہے لیکن اقبال کہہ رہا ہے کہ ہم ذلیل خوار ہیں تارے کے قرآن ہو کر تارے کے قرآن کیسے ہوئے قرآن کو نہیں قرآن کو نکالا گیا ہے دفتر سے تعلیم ہر جگہ سے قرآن کو ملا تو بیٹھا ہے ابھی یہ ایک اس کی شیطان کا مکر ہے جو وہی کرتا ہے دہشت گرد اصل میں وہ قرآن کو کہہ رہا ہے مولوی کو نہیں مولوی تو ماسٹر سکول میں بیٹھا ہے سر سید وہ سوچ اللہ کے بندے کیا مولوی ہر دفتر میں نہیں بیٹھا اگر مولوی کو دہشت گرد سمجھتا کہتا تو دفتروں سے نکال دیتا پھر ان کے دہشت گرد بچوں کو مار دیتا یا قطرے پلاتا یہ کترا علاج ہوتا تو دہشت گردوں کے ہم تو ہیں مددگار ہمیں مارا جاتا ہے تو تم مددگار نہیں دہشت گردوں کے بچوں کو پولیو سے بتاؤ کسی نے کہا ہے مولوی نے بلاؤں نے کسی عوام کے بندے نے کہا ہے کافر مکار بےمان تو ہمیں پاگل بناتا ہے ہم خدا پرست ہیں تو بہت پرستہ ہے تو ہمیں بے وقوف بناتا ہے معلوم ہوا ہمارے اندر ایمان نہیں ہے ایمان ہوتا تو ہم کافر کے غلام کیسے بنتے اور جو ہم کہتے ہیں ہم دیکھو ہمارا کوئی یہ گلاس اٹھا کر بینک لڑ جائیں گے تو خدا کا نام کروڑوں گرا رہے ہیں کوئی لڑتا ہے کوئی کہتا ہے ہم شامل ہیں کیوں کہ خاموشی نیم رضا ہے خاموشی کیا ہے ایک باپ کے چار بیٹے ہیں ایک کو چالیس ہزار دیا گیا کہ جا تو اپنے تین بھائیوں کو درس دے کہ تیرے باپ کو چتر مار رہے ہیں ہمیں ہماری مدد کر وہ کیسے ہر بھائی کی چالیس ہزار تنخواہ ہے ایک چمڑا لے آئے ایک سکھلائے ایک چمڑا لے آئے ایک جوتی سی ایک چتر مارے یہ چارے بھائی بہر ہیں کوئی اچھا۔ ہم کیسے ہیں ہمارے باپ کو کوئی مار پیٹ رہا ہو بازار میں تو آ کر کوئی کہہ دے بیٹھے رہیں گے اللہ کا نام نالی میں پڑا بیٹھے ہیں ان کے ساتھ سلام کلام دعا جنازے ہر چیز کر رہے ہیں ہمیں کیا کہہ رہا تھا ہم نے کیا کیا ہے اللہ کے نام کے لیے ہم کہتے ہیں ہم عاشق ہیں عاشقوں کا ایسے کام ہوتے ہیں عاشق تو جان دے دیتے ہیں انسان اپنے کتو پر مر جاتے ہیں تیرے ہمارے لیے خدا بھی کچھ نہیں اگر ہم خدا کو مانتے تو جان دیتے قربانی دیتے وقت دیتے ہر چیز دین اسلام کو مقدم جانتے اوپر کرتے دین اسلام کے مدارس کو اٹھاتے جیسے کافر تمہارے ملک میں اپنے سکول اٹھا رہا ہے اٹھا رہا ہے کہ نہیں تو ہم کیا کر رہے ہیں اپنے مدرسوں خدا پوچھے قیامت کے دن کہ یہودی نے تو اتنی مدارس سکول کھول رکھے تھے تمہارے گلی گلی میں تمہارے ہر بچے کو پڑھا رہا تھا میرے مدرسوں کا تم نے کیا کیا کیا جواب دو گے گارا پوشر کا بیسواں حصہ بیس من ایک من نہیں نکال سکتے اگر نکالتے ہیں تو دیو بندیوں کے لیے نکالتے دیو بندی جا کر لے آتے ہیں تم اپنے مدرسوں کو نہیں دیتے جو بندی ہمارے مسجد میں آتے ہیں کیوں آتے ہیں تمہاری مسجد میں شیعہ کے پاس نہیں جاتے اہل حدیث کے پاس نہیں جاتے مرزائیوں کے پاس نہیں جاتے تمہاری بریلیوں کی مسجد میں کیوں آتے ہیں یا کبھی آپ کے ملاؤں نے یا آپ نے سوال اٹھایا یار ہماری مسجد میں کیوں آتے ہیں کبھی اٹھایا راضی ہیں کیا وہ دین دینے آتے ہیں یا دیوبندیت گستاخی ادھر گستاخ ہیں ادھر مسجد میں باڑی بیٹھے کسی نے بتایا آپ کو دیوبندی حکومت والے سارے یہ تو ہماری مسجد میں آتے ہیں ہم جاتے ہیں ان کی مسجد میں تبلیغ کرنے جا سکتے ہو وہ کیوں تمہارے اندر کمی ہے تم کہتے ہو ہم آشے کے رسول ہے آشے کے رسول اور گستاخ ایک ہو سکتے ہیں تعلیم میں قانون میں تہذیب میں مساجد میں میں اس لیے کہتا ہوں سور سنی مل سکتا ہے غیور سننی نہیں مل سکتا نہ اس کا نکاح نہ اس کا جنازہ نہ اس کی علامت نہ اس کی امامت نہ اس کی خلافت نہ اس کے ووٹ نہ اس کی بیت نہ اس کی شگردی نہ ان کے مدرسے میں جا سکتا ہے تیرا بچہ اور تیرے سب کچھ ہے تیرے پاس یہ کیا ہوا نے تیری اولاد کہاں ہے دیوبندیوں کے مسجد میں تو کہتا ہے میں آشے رسول ہوں عاشق رسول بچے دیتے ہیں گستاخوں کو ابو جہل کو دیتے ہیں کون سا مسلک تم رکھتے ہو کیا ہم ہم نے اپنے مسلک کے لیے کیا کیا ہے مولویوں سے میرا سوال ہے پیرو سے میرا سوال ہے قوم سے میرا سوال ہے حکومت تو ویسے ہی منافع ہے تمہارے گلوکار اگر گانا گائیں تو ویل پائیں ملان ملا قرآن پڑھے تو جیل پائے ہم کیسے مستحق ہے مسلمان کہلوانے کے ہمیں شرم نہیں آتی خدا رسول کے پیش ہونا ہے قبر آنی ہے سب کو چھانا ہے اور یہ غداری کیوں ہے ہمارے وہ بھی تو وہابی بھی کے ساتھ جنادے پڑھے وہاں بریلوی اور دیوبندی آپس میں لڑ رہے دعا میں میں پہنچ گیا حضرت جی یہ دیکھو ہمارا فیصلہ مائک میں نے کہا بھی یہ بتاؤ تم دونوں ڈرامے باز ہو بھائی بھی جو بندی دونوں کا تم دونوں ڈرامے باز ہو کہتے میں نے کہا یہ بتاؤ بھی جو بندی جو ہے ان کے کتابیں بھری پڑی ہیں کہ بریلوی مشرق ہے بریلوی مشرق ہیں ہے یہ بتاؤ مشرق کے لیے بہر دعا نہیں مانگتے جنادے میں مانگتے ہو اللہ عمر پھر لے نا وہ تنا اللہ ہمارے مشرقوں کو بخش وہ ظالم دعا نہیں مانگتے دعا پر لڑا رہے ہو فرض کفایا ہے جنازہ بریلوی کا ہے امام بریلوی ہے پیچھے امام کے کہتے ہو مقتدی بنے ہوئے پھر جب سلام پھیرتے ہو تو پھر ڈرامہ کرتے ہو ہم دعا نہیں مانگتے کیا دعا بڑی ہے یا امامت بڑی ہے اسی طریقے دیکھو بریلوی ادھر کہتے ہیں گستاخ ہیں ادھر پھر پیچھو امام کے اللہ اکبر پر پیچھے یا اللہ ہمارے گستاخ کو بخش یہی دعا مانگتے ہیں ذرا آپ جنازہ کر سو میں ظالم کے بچے آپ ایک دوسرے کا جنازہ نہیں پڑھ سکتے اپنی قول پہ ثابت رہو کیا مشرق کا جنازہ پڑھا کسی مولوی نے جواب دیا مشرق کا جنازہ پڑھ سکتے ہو تو جنازے میں دعا نہیں ہوتی مشرق کے لیے جنازے میں دعا ہے باہر نہیں ہے کسی نے ان مکاروں کو پکڑا ہے یا ان مکار بریلویوں کو پکڑا ہے جو جنازے میں اللہ عمر میتنا اللہ بخش دے ہمارے زندہ مردہ کو ہمارے گستاخوں کو مانا کیا بنتا ہے دعا انہوں نے پاگل بنا رکھا ہے کیا گیارہویں اور اس ملاد نات ان کو حرام کہہ کہہ کر انہوں نے اپنا عقیدہ بھی چھپا لیا اپنا مدرسہ بھی اٹھا لیا اپنی تبلیغ و عمل کو بھی جاری رکھا ان کو کیا کیا بھی تم لگے رہو بس ملاد کی جواب دیتے رہو یا کلخانی کا دیتے رہو یا گیارہویں کا دیتے رہو باقی دین سب ختم جب باقی دین ختم ہے تو کیا کل خانی آپ کل خانی کیا ہے مستحب ہے کرو ثواب ہے نہ کرو گناہ نہیں میلاد کیا ہے پاک مستحب ہے کرو ثواب ہے نہ کرو منکر نہ ہو جو فرض اللہ نے ترتیب بنائی ہے جو اللہ تعالی نے فرض کیا ہے وہ تو مستحب کی جگہ نہیں دیتے ہم اب کول خانی دیکھو ہر بندہ کرتا ہے کیوں نماز فرض ہے نماز نہیں پڑھتا خانی کیوں کرتا ہے نماز نہیں پڑھتا گیارہویں کیوں پڑھتا ہے کرتا ہے جب نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میں اشا کی نماز جب لوگ نہیں پڑھتے تو میں ارادہ کرتا ہوں کہ ان کے گھروں کو آگ لگاؤں جب ان کے چھوٹے بچے دیکھتا ہوں تو پھر مجھے رحم آ جاتا ہے کیا نماز چھوڑنے سے تمہاری یہی کام آئے گی اتنی غداری کی گئی ہے یاری اس کی قبول ہوگی جس کی نماز ہوگی اس کی یاری قبول ہوگی جس کی نماز نہیں اس کی کوئی شاید قبول تو ہمیں کیا دھوکھا دیا ہوا ہے ملاؤں نے کہ یاری کرو بخشے میلاد کرو بخشے جاؤ جو کچھ کرو کرتے جاؤ سارا سال تھاندار لوٹے ایک رات ملا کے ساتھ ناچ لے جھنڈیاں لگا لے مرچا لگا لے اس کی بخشش ہو گئی سارا سال قوم کے ساتھ ظلم کرے کفر کا قانون چلائے ملا کیا کہتا ہے ملاد مناؤ بخشے گی ملا کو دودھ کا گلاس دو ایک مکھی ڈال دو ملا جی لاؤ تناول فرماؤ وہ کہے گا بدتمیز یہ آپ نے دیکھا نہیں مکھی ہے اور ظالم کے بچے آپ کو تو مکھی نظر آ گئی تو ملاد کے جو چاول پکاتے ہو جو خرچ کرتے ہو سود جنا ٹیکس رشوت ماں بہن کی کمائی ٹی وی وی سی آر کی کمائی ننگی فلمیں یہ سب کمائی یہ ملاد میں لگ سکتی ہے آپ کو مکھی نظر آ گئی لانتی جو پاک کل پاک سب سے پاک ہے ان کے لیے یہی رسک ہے جو میلاد میں آپ لگا کیا ہے میری جیب بھرو حلال حرام کے ہمیں تمیز نہیں ہے بس ملاد مناؤ تم بخشے گئے ہو میری جیب بھر گئی ہم لوگ پاگل ہو کے اے جی نعت خونی کی محفل ہے بھائی نعت کے لیے تو عمرہ کا ٹکٹ ہے تو عالم جو نبی کا وارث ہے وہ دہشت گرد ہے یہ کیا بات ہے کبھی ہم نے نہیں سوچا یہی باتیں سوچنی کیا ہے یہی دین کیا ہے یہ نہیں لچھے دار تقریریں سریں سر یہ یہ ساری چیزیں تم میں جو آئی ہیں بے دین بنا دیا ہے خدا کی آواز نہیں سر کہاں ہے دین میں سر کہاں ہے چشتی صاحب نے سر لگائی ہے تو اس لیے لگائی ہے بھائی یہ سر کے سوا یہ نہیں سنتے کیونکہ سر ان ان کے دہن دل میں رچ گئی ہے اب سر سے ان کو آواز سنا کر پھر بعد میں بتاؤں گا کھینچ لوں گا میں سر سے نکال دوں گا ورنہ سر کی دین کے لیے ہے جب خدا کی آواز نہیں ہے سر کہاں ہے اس کے دین کی جب اس کی آواز نہیں ہے سر کہاں سے آئی اور رہا ہے جو سارے جاہل ہمارے مقرر مبلغ یہ رہا ہے نا ملازم ڈوگر جیسا کیا بکتا ہے خدا معاف کرے ایسے ایسے کفر پکتا ہے کہ سنے نہیں جاتے لوگ ویل دے رہے ہیں اللہ ماسا زندہ باد فلاں فلاں کیا یہ بے وقوفی ہم میں کب تک رہے گی کب سوچیں گے اسلام کے لیے ہمارے مدرسے گئے دیو بندیوں کی نظر ہو گئے مسجدیں دیو بندیوں سنبھال خان کا یہ شیو نے سنبھال لیے کبھی بریل بھی بولا ہے کہ آپ عثمان غنی کو کہتے ہو کہ انہوں نے حضرت مولا علی کی خلافت چھین لی وہ باللہ من غاصب تھے تو شہباز کل اندر اس کا نام رکھ دیا نام اس کا ہے عثمان مربندی ایک عثمان سے اتنی بیر ہے دوسرے عثمان عثمان کی چوکاٹ کو چوم رہے ہو یہ کیا بات ہے یار بیت سے غداری ہے یا کیا ہے کوئی بریلی بولا بھی ہیں تم کہتے ہو ہم علی والے ہیں تو تم علی والے ہو مزاریں تو درباریں تو آپ کی ہوتی جو آپ کی ہوتی تو ہمارے درباروں میں کیوں آتے آپ کسی بریلوی نے کوئی بولا ہے کوئی مولوی نے شیعہ جاتا ہے اس شباز قلندر نام رکھ لیا اور پھر جھولے لال آپ کی توہین ہے جھولے لال بچہ جھولتا ہے کیا ابھی ہم جھول رہے ہیں وہ کتنی توہین ہے بزرگ کی کسی بزرگ کو کہو جو جھولو جھولے میں تو بچے جھولتے ہیں کیا آپ ابھی بھی جھول رہے ہیں کتنی توہین کی ہے اور سور جہاں کنجری سے شہباز کلندر کی تعریف کی لیے ہو کنجری کرے ولی کی تعریف ہاں۔ کبھی آپ نے سوچا یار ہمارے بزرگ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے نہ قرآن کی سوچتے ہو نہ دین کی نہ رسول کی نہ صحابہ کی نہ امہت المومنین کی نہ کسی سوچتے نہیں آپ تو ہائ ہم کیا پکے سننی خالد سنی اگر یہی سنی ہے تو اس سنیا سے خدا بچائے سنی بنو جاگو سنیت کی ہمارے اوپر جو الزام یہ بھی چشتی ہے ہمارا تعارف کیسے کراتے ہیں جب بھی کوئی بات ہو پردے کی حیا کی غیرت کی شرم کی کوفر مخالفت کی کوئی برائی کی کسی ظالم تکبر کے خلاف بولنے کی پردے کی بات ہو یہ چشتی ہوگا کیوں تم بے غیرت ہو تعارف ہمارا کیا کراتے ہیں جب پردے کی بات ہوگی کیا کہیں گے یہ چشتی ہے وہ بھائی مانو تم بے غیرت ہو کہ یہ غیرت کی بات چشتی کر سکتا ہے ہم تو نہیں کر سکتا اور ہیں بات دشنا کرنی ہے تعارف اچھا کرانا ہے دسو اور چشتی یہ کس سلسلے سے ہے خواجہ معین الدین چشتی ادیمی اچھا چشتی کو کون نہیں مانتے جو بندی پھر بےمان کہتے ہیں یہ چشتی جو بندیاں ہیں وہ بےمانو ادھر چشتی ادھر جو بندی سی فیصلے دیکھو ان بے وقوف آم کو گے چشتی کی نہ مانو بھی چشتی کی جو نہ مانے وہ دیوبندی ہے یا چشتی کو جو مانے تو بے وقوف کسے کہتے ہیں اس لیے دین جب چلا جاتا ہے عقل چلی جاتی ہے اب عقل ہم میں آ گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ان نمایا تو زک باب نصیحت وہی مانتے ہیں جو عقل والے ہیں بھائی جال صاح اللہ دین اللہ یا لوں میں عذاب ان پر ڈالتا ہوں جو بے عقل ہیں اپنی عقل سنوارو اٹھو جاگو سنیو سونے کا وقت نہیں ہے یہودیت عیسائیت دنیا کی تمام نہ سمجھو گئے ہندوستان والو تمہاری داستان تک نہ رہے گی داستان میں ادھا مشرقی پاکستان گیا کس نے دیا ہے ملاؤں نے دیا ہے یا سیاست دانوں نے دیا ہے وہ ملا تو فتنے بعد نقصان دیتے ہیں جو آدھا ملک اپنا ختم کر بیٹھے ہیں وہ کیا ہے وہ سیاست دان ہے ملا نے کسی آپ کا ملک کو چھنوایا تو وہ ان کو ووٹ مل رہے ہیں ادھر یہ دہشت گرد ہے اور دہشت کا معنی کیا ہے دہشت کا معنی ہے خوف دیکھو خوف خطرہ ڈر خوف خطرہ ڈر دہشت یہ چار ہیں دیکھو انہوں نے کہا دہشت ختم کرو تیل کی ٹینکی جا رہی ہے اس پر کیا لکھا ہوا ہے خطرہ بجلی کا ہے یارہ ہزار وولٹ خطرہ اچھا دہشت چلی جائے خطرہ رہ جائے پھر امن ہوگا دیکھو بے وقوف کے بچے عجیب بات کر رہے ہیں وہ میاں خطرہ باقی رہ جائے تو دہشت چلی جائے گی وہ دہشت ختم کر رہے ہیں کوئی اور غیرت ختم کر رہے ہیں مجھے سکول والے جی مولوی دہشت گرد الحمد للہ ہم دہشت گرد ہیں کہ کیا میں کہ آپ بےغیرت ہیں کیوں میں نے کہا جی، چکلے والے جو ہے ان کی دہشت ہے کہ نہیں میں کہ پھر آپ چکلے والے رام کے بچے تم میں نے کہا آگے آپ گیدڑ کا بچہ کہلوانا ہے آپ کو کہتے ہیں کیوں میں کہ دیکھو بھی شیر ہے وہ بندے کو چیتتا پھاڑتا درندہ ہے اس کی دہشت ہے ہر جانور بندے تم ڈرتے ہو اکھا ہاں، ہو کہ پھر آج کے بعد تم نے شیر کا بچہ نہیں کہا گیدڑ کا بچہ کہلوانا ہے کیوں وہ تو دہشت گند ہے لہذا تم گیدڑ کے بچے بے وقوفی کی بات ہے دہشت تو ہر چیز میں رب نے رکھی ہے رات کی دہشت ہے دریا کی دہشت ہے رب کے عذاب کی دہشت ہے بجلی کرکتی ہے دہشت کون کون سی دہشت لانتی کے بچے مسلمان کو ختم کر رہے ہو بہانا بڑھا رہے ہو دہشت کا دہشت گھونڈ کی بھی ہے دہشت پہاڑی مکھی کی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے <coughs> پہاڑی مکھی کو ڈنگ لگایا سب کو لگایا ٹھوئیں کو لگایا جب دہشت بری ہوتی تو سب کو خدا نے ڈنگ لگایا یا ہم نے تم نے جب دہشت گڑی آئے تو پھر سب کو کیوں ڈس ہوں بتایا اللہ تعالیٰ نے مومن اور کافر کی بتائی ہے بات کہ کافر جو ہے وہ بھونڈ کی طرح ہے وہ ڈستا ہے شہاد نہیں دیتا پہاڑی مکھی ڈستی ہے شہاد دیتی ہے اگر اس کو میں ڈنگ نہ لگاتا تو آپ کے پاس شہد نہ پہنچتا کیوں یہ ڈنگ بچا رہا ہے شاید گدا نہیں کھا سکتا ہاں۔ اگر ڈنگ نہ ہوتا تو عمر کی دہشت نہ ہوتی تو کلمہ کیسے پڑھتے بکری اور بھیڑیا بگیار کیسے کٹھے چڑھتا دوستوں دہشت نہیں تمہاری غیرت ختم کر رہے دہشت گرد تو وہ ہے جس نے بم بنایا اسلحہ بنایا ہمیں بے وقوف بنا رہا ہے دہشت گردی ختم کرو اچھا ختم کرنے والا بڑا ہوتا ہے یا چھوٹا ہوتا ہے دہشت گردی ختم کرنے کا دعویٰ کہاں سے آیا ہے پریشان دہشت کہاں سے آئی ہے یورپ سے اچھا جو دہشت ختم کر رہا ہے ان کی دہشت نہیں ہے تو تم کہتے ہو دہشت گردی ختم ہو رہی ہے وہ دہشت کافر کی پھیل رہی ہے تمہاری ختم دہشت کے سوا تو کوئی چیز بچ نہیں سکتی تمہاری دہشت نہ ہو تمہارے گھر میں چور ڈاکو ہر چیز آ جائے تمہاری دہشت ہے تو نہیں آتا نا کچھ اگر دہشت ہو نہ ہوتی تو تمہارے گھر میں لوگ آتے جاتے کوئی شہ بچ جاتی تمہاری دہشت نہ ہوتی فوج انڈیا کی فوج آ جاتی تمہاری فوج کی دہشت نہ ہو تو کیا ہوگا معلوم ہوا یہی دہشت ملک بھی بچا رہی ہے عزت بھی بچا رہی ہے دولت بھی بچا رہی ہے دہشت گارڈ کے پاس بھی آئے دہشت ڈاکو کے پاس بھی آئے گارڈ بینک کا محافظ ہے دولت کا اسے ہم دہشت گرد کیوں نہیں کہتے دہشت تو اس کی ہے چور پر دہشت ظلم کی یہ حرام ہے دہشت امن کی یہ تو سبحان اللہ عین دین ہے کیا سب سے خوف زیادہ کس کا ہے رب کا تو پھر دہشت ختم کرتے ہو خوف ختم کرتے ہو تو تمہارا ایمان کہاں رہے گا یہ جو انہوں نے مہم چلائی ہے جو کہے جو دہشت گرد اس کے ساتھ اپنا نظریہ ملا لے وہ کافر ہے کیونکہ یہ الفاظ سری کفر ہے کہ دہشت گردی ختم کرو دہشت ختم ہو نہیں سکتی دہشت مومن کی امن ہے کافر کی کافر کی دہشت ہو تو وہ بھی جہنم میں ہم بھی آپ کی دہشت ہو وہ بھی جنت میں آپ لے جاؤ گے آپ بھی تو دہشت کس کی بری ہے دہشت سپ کی ہے سور کی ہے ڈنگر کی ہے بیل کی ہے نہیں دہشت سینگ والے بیل نہیں ہوتے آپ ڈرتے ہیں کہ نہیں تو ان سور کا ہے یار ان کو مار دو ان کی دہشت ہے سپ کی دہشت بندے پر ہے بندے کی دہشت سپ پر ہے اب سپ کہے کہ ان کو مار دو مجھ پر دہشت ہے کیا مل جاؤ گے تو کافر تو سب سے برا ہے سب سے بھی تو جو ملا فتوا دیتے ہیں دہشت گردی ختم کرو وہ بےمان ملا ہے وہ کافر کی دہشت پھیلانا چاہتے ہیں اسلام کی ختم کرنا چاہتے ہیں دہشت کی میں نے تھوڑی جی آپ کے سامنے تعریف کی ہے اس بات کو سمجھنا سوچنا ہے معاشرے میں کرنا ہے یہ نہیں خاموش رہنا کوئی ٹیکہ آپ کو دے دے تو الماری میں ٹیکا پڑا ہوا ہے نہ سرانج میں آتا ہے کمپاؤڈر کے ہاتھ میں آتا ہے پھر لگتا ہے مریض کو فائدہ پہنچتا ہے تو آپ یہ نہیں اپنی جیب میں رکھ لینا حکمت کے ساتھ یہ باتیں کرنی ہیں اپنے دوستوں بھائیوں کے ساتھ تمہاری فکر تمہاری عقل تمہاری یہ دوسروں پر بھی حاوی ہو جائے تمہارا دین مقدم اللہ تعالیٰ فرمایا لے جو بولا دین کل میرے دین کو غالب کر اب تم غالب ہو گئے تو دین غالب ہوگا تو یہ بے وقوف ہمیں بے وقوف بنا میں میں یہ شیر سناتا ہوں بھی دیکھو ہمیں کہتے ہیں دہشت گرد تو ہماری دہشت گردی دیکھو ہم کہتے ہیں بگیار کو نہر تم بگیار کہتے ہو ہر پاسے چھٹے نہر ودن اروار ودن پار ودن پاکستانی عجیب دہشت گرد امریکہ ڈرد رنا سارے باہر ودن کیسے دہشت گرد رن سڈے کو دیا امریکہ لانتی ڈریا کرے ہر پاسے چھٹے نہر ودن اروار ودن پار ودن پاکستانی عجیب دہشت گرد امریکہ ڈرتے رنا سائن باہر بجے اللہ تعالی ہدایت دے دعا یا اللہ سلام اللہ بولنا قبول فرما آمین جنہیں اتمام کی تو یا اللہ جو دنیا دا ظالم فسادیاں مولا ان تباہ برباد اسلام دا بول بالا فرما مسلمان کو اتحاد اتفاق ایک بے دی محبت عطا فرما مولا اسا کیا انسان ہے ایک کوا مرے سارے کوے کٹھے ساڈا جتھے کوئی مرے اسا مولا کریمہ کیا انسان اسا جانوریں تو بڑھ یا اللہ اپنے دین نال ساری مدد سب سمجھ دین فرما کافر کافر کافر کافر میں بچا بچا مولا دوستی کی ہر شاید یا اللہ یا رحمان فاروز والدین تمام یا اللہ اسلام دے زندہ رکھے ایمان دا موت دا آمین شہادت الموت مولا شہادت یا اللہ اپنے سوا کہیں دا نہ بلا مجھک شاہ اللہ اللہ حمومن بشان مولا تیرے سوا کہیں تو نہیں رکھتا مولا ساری ڈر رہے باقی اپنے علاوہ سارے ختم کر دے مولا صرف اپنا ڈر رہا اللہ you. سلام شمع بز میں ہدایت پہ جس طرف گیا جس طرح